السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے سمجھدار بہادر ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور تیز تیز کی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور وہ اچھے کام کون سے ہیں یہ آپ بتائیے گا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک سچی کہانی جس کا عنوان ہے کشتیاں جلا دیں اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عبد الوارث ساجد نے سمندر کے ساحل پر کشتیوں کی لائن لگی تھی اور ان سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے عجیب بات یہ تھی کہ جن کی کشتیاں تھیں انہوں نے یہ آگ جان بوجھ کر لگائی تھی سمندر کنارے کھڑے فوجی پانی میں جلتی کشتیوں کو دیکھ رہے تھے یہ اندلس کا ساحل تھا اور کشتیاں مسلمان لشکر کی تھیں جو اندلس کو فتح کرنے آئے تھے اچھے ساتھیوں اندلس یورپ کا خوبصورت اور بڑا ملک تھا لیکن یہاں کا عیسائی بادشاہ راڈرک ایک ظالم اور عیاش حکمران تھا اس کے ظلم و ستم سے وہاں کی عوام اسے سخت ناپسند کرتی تھی یہاں تک کہ اس کے وزیر بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے روڈرک کے سپاہی دن دہاڑے لوگوں کا قتل عام اور لوٹ مار کرتے تھے اور کوئی اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکتا تھا ملک میں کوئی قانون نہ تھا جس کی وجہ سے عوام کی معاشی سیاسی اخلاقی اور معاشرتی حالات بہت خراب تھے لوگ راڈر کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچتے تھے جب مظلوم عوام مایوسی کی گہرائیوں میں چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدلنے کا سبب پیدا کیا مراکش اسپین کا ہمسایہ ملک تھا یہاں مسلم خلیفہ ولید بن عبد الملک کی حکومت تھی اس کی طرف سے موسا بن نصیر افریقہ کا گورنر تھا اور اس کا دارالخلافہ مراکش تھا مسلمانوں کے عدل و انصاف کی خبریں اسپین میں بھی لوگوں نے سن رکھی تھیں بن نصیر طویل عرصے سے خود بھی اسپین کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ایسے میں کاؤنٹ جولین نامی ایک عیسائی شخص امیر راڈرک کے بارے میں شکایت لے کر آیا اس نے کہا راڈرک نے اس کی بیٹی پر ظلم کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اسپین آ کر اور ڈرگ کے ظلم و ستم سے اہل اندلس کو نجات دلائیں اور اس کے لیے مسلمانوں کی بھرپور مدد کرے گا تاکہ اس کا انتقام پورا ہو سکے یہ سن کر موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے اسپین کی طرف لشکر کشی کا فیصلہ کیا طارق بن زیاد موسا بن نصیر کے غلام زیاد کا بیٹا تھا جس کی موسا گورنر نے خود پرورش کی تھی طارق بہت ہی بہادر اور اچھے اخلاق کا مالک تھا جس کے باعث موسا بن نصیر کو اس سے بہت محبت تھی چنانچہ وہ اپنے آقا کے کہنے پر اندلس فتح کرنے کے لیے چل پڑا طارق اگرچہ ایک نوجوان سپاہ سالار تھا لیکن اس کے سپاہی اس کی بہادری اور عقل مندی کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے طارق اپنے سات ہزار سپاہیوں کے ساتھ اسپین کے لیے روانہ ہوا اس زمانے میں اسپین اور مراکش کے درمیان آنے جانے کے لیے بحیرہ احمر کا سمندری راستہ استعمال ہوتا تھا طارق چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اپنی فوج کے ساتھ ترانوے ہجری یعنی کہ سات سو بارہ کو دریائے گوڈل کے کنارے اسپین کے ساحل پر اترا ساحل پر جس جگہ اس نے لشکر کا پڑاؤ ڈالا وہاں پہاڑ نما ایک بڑی چٹان تھی جو آج بھی طارق کے نام کی نسبت سے جبل الطارق یا جبرالٹر یعنی طارق کا پہاڑ کہلاتی ہے اسپین پہنچتے ہی طارق نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا روڈرک کے جاسوسوں نے اسے جب مسلمانوں کے لشکر کی خبر سنائی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا کہ مسلمانوں نے اس کی سرزمین پر قدم رکھ دیے ہیں اس نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اور کہا ان چند گستاخوں کو ہم پیچھے دھکیلتے ہوئے دریا میں غرق کر دیں گے ایک لاکھ سے زائد سپاہیوں کا عظیم الشان لشکر لے کر راڈرک مسلمانوں سے مقابلے کے لیے روانہ ہوا دریا کے کنارے دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مسلمان سپاہیوں میں دشمن کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر بے چینی اور پریشانی پیدا ہو گئی کیونکہ وہ تعداد میں صرف سات ہزار تھے انہوں نے اس سے پہلے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کبھی نہیں کیا تھا طارق ایک عقل مند سپہ سالار تھا اس نے بھانپ لیا کہ اس کے سپاہی دشمن کی تعداد دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ سب بہت بہادر اور مضبوط ایمان والے ہیں اور اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں چنانچہ اس نے سب سے پہلے فوج کے ایک امیر کو بلا کر حکم دیا کہ تمام کشتیاں جلا دی جائیں تاکہ مسلمان سپاہیوں کے دلوں سے واپس لوٹنے کا خیال نکل جائے امیر نے فوراً حکم کی تعمیل کی مسلم سپاہیوں نے اپنی کشتیوں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے تو وہ سب طارق کے پاس آئے اور اس سے کشتیاں جلانے کا سبب پوچھا ایسے میں طارق نے اپنے لشکر کے سامنے جو تقریر کی وہ آج بھی فوجی جنیلوں کی جانب سے کی گئی مشہور تقریروں میں نمایاں مقام رکھتی ہے اس نے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا بھائیو ہمارے آگے دشمن ہیں اور پیچھے گہرا سمندر ہم واپس گھروں کو لوٹ کر نہیں جا سکتے کیونکہ ہم اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں ہم واپس جانے کے لیے یہاں نہیں آئے بلکہ یہ ملک فتح کرنے آئے ہیں مجھے اپنے اللہ رب العزت پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہمارا بھرپور ساتھ دے گا ہم دشمن کو ہرا کر فتح حاصل کریں گے یا اسلام کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے پھر اس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر ہوا میں لہرائی اور کہا کون میرا ساتھ دے گا طارق کی پرجوش تقریر سن کر مسلمانوں میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ان سب نے باواز بلند ایک زبان ہو کر کہا ہم سب آپ کے اطاعت کریں گے یہاں تک کہ لڑتے لڑتے خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں طارق نے فوج کی صف بندی کی انہیں ترتیب سے کھڑا کیا اور اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگاتے ہوئے مسلمان دشمن پر ٹوٹ پڑے عیسائی فوج اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ تھی لیکن مسلمانوں کے اللہ پر پورے یقین اور بہادری کے سامنے ان کے غرور کا بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا عیسائیوں کی لاشوں سے میدان جنگ اٹ گیا روڈرک بے سر و سامانی کے عالم میں جان بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا صرف سات ہزار مجاہدین نے ایک لاکھ سے زائد عیسائی فوج کو عبرت نات شکست دی مٹھی بھر مجاہدین اسلام مجاہدین اسلام نے بہادری اور جوان مردی کے جو کارنامے دکھائے وہ اس سے اسلام کا پرچم اندلس کی سرزمین پر لہرا دیا گیا شہر میں داخل ہونے پر اندلس کے لوگوں نے مسلمانوں کو خوش آمدید کہا وہ بہت خوش تھے کہ ایک ظالم حکمران سے انہیں نجات حاصل ہو گئی ہے طارق نے نہ صرف عالی شان اور بے مثال فتح حاصل کی بلکہ یہاں کے کروڑوں مظلوم عوام کو ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم اور گرجا گھروں اور پادریوں کے فرسودہ رسم و روایات سے بھی نجات دلائی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسی ہی بہادری اور جذبہ ایمانی پیدا کرے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ